حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے نظر مانی کہ بیت اللہ کو پیدل ہی جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم فرمایا کہ سوار ہو اور قربانی کرے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار دو سو چھیانوے